ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ایک شخص نے برا سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند کی مانند تھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھتیس یہ حدیث صحیح ہے